اور جس دن وہ اللہ ان کو جمع فرمائے گا تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے